بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اسلامی تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مدرت علیہ السلام والسلام کو رسول بنا کر ان کی بت پرست قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا ساڑھے نو سو سال تک ایمان کی دعوت دیتے رہے چند لوگوں کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہیں کیا وہ ان کو ہر طرح سمجھاتے رہے مگر پوری قوم ان کو ستانے اور مذاق اڑانے میں حد سے آگے بڑھ گئی یہاں تک کہ ان کا اپنا ایک بیٹا قوم کے ساتھ کفر و شرک پر قائم رہا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان نہ ڈالنے کی خبر دے دی تو رعا نے صلاح و سلام نے دعا فرمائی کہ اللہ ان میں سے کسی کافر کو زمین پر زندہ نہ چھوڑیے ان کے باقی رہنے سے شرک و کفر اور گمراہی بڑھتی چلی جائے گی ان کی اس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو ہلاک کرنے کی خبر دی اور حکم دیا کہ تمہیں کشتی تیار کر لو تاکہ طوفان کے وقت مومنین کو لے کر سوار ہو جاؤ اور اس کے بعد پانی کا طوفان آیا اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ایک مہینہ گزرنے پر طوفان ختم ہوا اور آپ محرم کی دسویں تاریخ کو کشتی سے اترے اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھا طوفان کے بعد حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے باقی رہ گئے تھے جن سے انسانی نسل کا دوبارہ سلسلہ شروع ہوا اللہ کی قدرت پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر سارے جانداروں کی زندگی کا دار و مدار ہے اگر زمین سے پانی ختم ہو جائے تو زمین سے انسان حیوان حتیٰ کے پیڑ پودے سب ختم ہو جائے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے جس نے سمندروں کی شکل میں پانی کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے پھر وہاں سے بادلوں کی شکل میں پانی کو اٹھا کر سوکھی زمین کی طرف برساتا ہے اور پھر اسی پانی کو زمین کے اندر ذخیرے کے طور پر جمع کر دیتا ہے جس سے پیڑ پودوں کو پانی ملتا ہے جس سے انسان خود پیتا ہے اپنی کھیتیاں سیراب کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کو قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم ایک اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں پھر اس کو زمین میں رو کے رکھتے ہیں اور اس کو لے جانے اور ختم کر دینے پر بھی ہم قادر ہیں بلکہ میرے بھائیوں اگر قرآن کریم میں غور کرو تو اللہ ایک جگہ پر یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندو میں تمہیں جو پانی دیتا ہوں اگر میں چاہتا تو اسے کڑوا بھی بنا دیتا اسے نمکین بھی بنا دیتا رجعنا ملحن اجاجا کہ ہم اتنا کڑوا اسے بنا دیتے تمہیں پانی نہیں پی سکتے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں نے کبھی تمہارے گناہ کو نہیں دیکھا اگر گناہ کو دیکھتا تو تمہیں کڑوا پانی پلاتا لیکن میں نے جب بھی دیکھا تو یہ دیکھا کہ یہ میری مملوک ہے میرے بندے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں میٹھا میٹھا پانی نصیب فرماتے ہیں اللہ اس بڑی نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کر لی اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے ساری رات عبادت کر دی ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد کلی فرمائی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ دودھ پینے کے بعد کلی کر لینا گاگل کر لینا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزے دار کے ثواب کے مالک اس کو ثواب ملے گا مگر روزے دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ افطار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے اس کو بھی مرحمت فرما دیتے ہیں ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ اس کی زکاة ادا نہ کرتا ہو تو وہ مار کل قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا یعنی اس پر بال نہیں ہوں گے اور آنکھوں پر دو کالے رکتے ہوں گے پھر وہ سانپ اس کو اس وقت تک نگلتا رہے گا جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائیوں زکات کے بارے میں تو قرآن کریم میں بہت تاکیب کی گئی ہے بلکہ اگر پورے قرآن کو آپ سٹڈی کرو تو نماز اور زکات نماز کے ساتھ میں زکات کا حکم قرآن میں ٹوینٹی ٹائمز موجود ہے اور صرف زکات کا حکم قرآن میں تھرٹی ٹو ٹائمز موجود ہے اور زکات کو کبھی صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے اور وہ قرآن میں تین ٹائمس ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کی بڑی فضیلتوں کو بھی بیان کیا خود اللہ فرماتے ہیں وما تیتم من زکات تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون کہ اگر تم اللہ کی رضامندی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم دیتے ہو اس کا ڈبل ریوارڈ اور ڈبل ثواب دے دیتا ہے اسی طریقے سے ایک جگہ پر فرمایا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دانا اللہ کے راستے میں دیتے ہو اللہ اس دانے سے سات بالیاں اگاتا ہے ہر بالی میں سو دانے گویا یا ایک کا ریٹرن سیون ہنڈریڈ ملتا ہے اور آگے اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کسے بھی قبل کرنا چاہے تو وہ اس کے اختیار میں ہے اللہ بندے کے اخلاص کو دیکھ کر اسے انعام سے نوازتا ہے قرآن کریم میں زکات کی وعید بھی بڑی خطرناک بیان کی گئی ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یوم میوم علیہ فی جہنم فتقوا بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے ہیں اللہ کل اس مال کو جہنم میں گرم کرے گا اور اسی گرم گرم مال کو اس کو اس کی پیشانی پر داغا جائے گا اس اس کے پہلو پر پر جائے جائے گا گا کی پشت اور اللہ فرمائیں گے یہی تو وہ مال تھا جو دنیا میں جمع کرتا تھا اب بسا چک اس کا جو کچھ تو نے جمع کیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریف کی روایت کے دو عورتیں اور دونوں عورتوں نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے تھے گولڈ کے بریسلٹس تھے جو ان کے ہاتھوں میں موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فوراً سوال کیا کیا تم نے اس کی زکاة ادا کی ہے ان دونوں عورتوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو زکاة ادا نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں عورتوں سے اگر دنیا میں اس کی زکاة ادا نہیں کرو گے کل اللہ قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے گا آگ کے بریسلٹس تمہارے ہاتھوں میں ڈالے جائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بلکہ بات نکلی ہے تو ایک بڑی پیاری بات آپ کو سنا دو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے ایک جنازہ لایا گیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور کہا کہ چلو ان کو دفن کرنے کے لیے قبرستان لے جاتے ہیں کچھ لوگ موجود تھے اور قبرستان میں وہ جنازہ لے جایا گیا وہاں پر جنازہ رکھا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو حکم دیا چلو قبر کھودتے ہیں جب انہوں نے قبر کھودی ہے اور جب قبر انہوں نے کھود لی اچانک دیکھا کہ قبر میں اتنا بڑا سانپ موجود ہے سب گھبرا گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس قبر کو چھوڑ دو یہاں پر سانپ ہے اسے مت چھیڑو زمین اس زمین کے قریب میں دوسری جگہ پر قبر کھود دو چنانچہ اسے چھوڑ کر دوسری جگہ پر قبر کو کھودا گیا جیسے ہی زمین کو کھودا گیا اور ابھی ارادہ کر رہے تھے کہ میت کو قبر میں ڈالے پھر ایک بڑا سام ظاہر ہوا پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لگتا ایسا ہے کہ قبرستان کی زمین کے اس ایریا میں بہت زیادہ سانپ ہے چلو اس سے اپوزٹ سائڈ پر اس میت کو دفن کر دیتے ہیں دوسری جانب لے کر گئے وہاں پر جا اور قبر کو کھولا جیسے ہی قبر کو کھولا پھر وہی حشر ایک بڑا سانپ ظاہر ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لگتا یہ ہے اس قبرستان کی زمین میں بہت زیادہ صاف ہو گئے ہیں چلو میت کو لے کر دوسرے قبرستان میں جاتے ہیں اور پورا وہ جنازہ اٹھایا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یہ لوگ دوسرے قبرستان میں گئے وہاں پر جب پہنچے ہیں قبر کو کھودا تو پھر ایک بڑا صاف نظر آیا روایت میں ہے آٹھ مرتبہ قبر کو کھودا گیا اور ہر مرتبہ اندر ایک بڑا سانپ ظاہر ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لگتا ہے اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اب تو اللہ ہی کے نام پر اسے دفن کر دو وہ لوگ جو دفن کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے اس میت کو قبر میں ڈالا ان کا بیان ہے قبر میں میت کو ڈالتے ہیں وہ سال پورا اس کی باڈی سے لپٹ جاتا ہے یہ سب گھبراتے ہیں مٹی ڈال کر چلے جاتے ہیں بعد میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ وہ آدمی تھا جو دنیا میں اپنے مال کی زکات نہیں دیتا تھا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں ہمیں خیال کرنا ہے دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہو اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام دو میں لکھ دیا جاتا ہے آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی یہ لوگ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے اور ایسے عمدہ مکانوں کا وعدہ فرمایا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے طب نبی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کلونچی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے رابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلیک سیڈ کلونچی جسے اردو میں کہا جاتا ہے ایمان والوں اس کا استعمال کیا کرو ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے اللہ نے بلیک سیڈ میں شفا رکھی ہے بلکہ اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کو لکھتے ہیں کہ بلیک سیڈ کے استعمال کرنے سے پیٹ کا گیس ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے کسی کو نیمونیا ہو گیا ہو بلغمی بخار ہو گیا ہو اس کے لیے بھی بلیک سیڈ بہت ہی زیادہ نافع ہے اور اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کھلا آج لکھا ہے بہت بڑے پائے کے مفسر اور بہت بڑے محدث ابن قیم رحمت اللہ علیہ انہوں نے عمل یہ لکھا ہے کہ بلیک سیڈ کو کرش کر کے گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا دیا جائے اس میں ہنی کو ایڈ کر دیا جائے شہد اور بلیک سیڈ کو مکس کر کے ایک پیسٹ بنا دو اور اس کے بعد میں گرم پانی میں ڈال کر اس کو کھایا کرو تو انشاءاللہ تعالی اگر تمہاری کڈنی میں یا گول لیٹر میں پتھری ہوگی سٹون ہوں گے اس کی برکت سے اللہ اس سٹون کو نکال دے گا تو پتھری والوں کے لیے بڑا بہترین علاج ہے اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی علاجوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اخیر میں قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو زمین کی حلال اور باقیدہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ تم کو برائی اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ عما و بحمدی کا نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام سر نوکم ہوتا ہے